لا يؤمن وحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواه الإمام بخاري في سهيه معزز حاضرين الكرام أو سامعين عظام محبة الرسول صلى الله عليه وسلم اسلام کے اہم اصولوں میں سے ایک اہم اور بنیادی اصول ہے اور ایمان کی شرطوں میں سے ایک اہم شرط ہے کوئی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ دنیا کی تمام چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر قربان نہ کر دے یا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو سب پر مقدم نہ جانے اللہ رب العامین کا ارشاد ہے قل ان کا نہ و آبا حکم و ابنا حکم اے نبی آپ فرما دیجئے اگر تمہارے آبا و اجداد اور تمہارے بیٹے وہ اخوان کم اور تمہارے بھائی وہ ازواج کم اور تمہاری بیویاں وہ عشیرت کم اور تمہارے اقربا اور خاندان رشتہ دار وہ اموال نے طرف تمہ اور وہ اموال جنہیں تم نے کما کر کے رکھا ہے وہ تجارت ان تقسون کسادہ اور وہ تجارت جس کے مدہ پن اور کساد بازاری کا تمہیں خوف لاحق ہے وہ مساکن و تردونہ اور وہ گھر اور محلات جنہیں تم پسند کرتے ہو احب من اللہ و رسول و فی سبیل اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے اگر تمہیں زیادہ محبوب ہوں فتر بسو انتظار کرو حتیاتی اللہ عمری یہاں تک کہ اللہ ابراہین کا حکم آ جائے اللہ الحد القوم الفاصقین اور اللہ ابراہین فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمارے جتنے بھی رشتہ دار ہیں ہماری اولاد ہماری بیویاں ہمارے ماں باپ اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہوگی تو اللہ رب کا عذاب آنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے اللہ رب العالمین فاسی قوموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے لہذا یہ فسق ہے اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر اپنی محبت کو مقدم کرتا ہے دنیا کی محبت کو مقدم کرتا ہے اس طریقے سے اللہ کے رسول جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے ایمان کی نفی کی ہے جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ نہ ہو اللہ کے لائی امن واحد کم حت حب علیہ النا سے اجمعین تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے اس کی اولاد سے اور دنیا جہان تمام لوگوں زیادہ محبوب نہ بن جاؤں اور اس طریقے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ اللہ احب نفسی کہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے نزدیک میرے نفس کے علاوہ تمام چیزوں زیادہ محبوب ہیں تمہارے ربی نے فرمایا کہ اللہ والذی نفس بے دی اکون احب علیہ من نفس قسم ہے اس ذات کی اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے کامل جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ بن جاؤں فقال عمر فعین العن و اللہ العلّہ نفسی تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اس وقت آپ میرے نزدیک میرے نفس سے بھی زیادہ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں فقال نبی الن یا عمر تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے عمر اب جا کر کے تمہارے دل کے اندر پکا اور سچا ایمان پیوست ہوا ہے یہ صحیح بخاری کے حدیث ہے اس سے معلوم ہوا میرے بھائیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہمیں محبت کرنے کی ضرورت ہے علی رضی اللہ تعالیٰ سوال کیا گیا کئی فقان حد حکم رسول اللہ تم اللہ کے رسول سے محبت کیسے کرتے تھے کیا پیمانہ کیا معیار ہوا کرتا تھا تو انہوں نے کہا کہ کانا اللہ احب علینا و اولادینہ و آبائی و وہ و من الما البارد رد کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک ہمارے اموال سے ہماری اولاد سے ہمارے ماں باپ اور سے باپ داداؤں سے یہاں تک کہ اگر سخت پیاس لگی ہو اور کس قدر انسان کو ٹھنڈے پانی سے محبت ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی اور محبت میرے بھائیوں یہ صرف زبانی دعوے کا نام نہیں ہے آپ اسے پریکٹیکل کر کے دیکھ سکتے ہیں جب کوئی عمل کی بات آئے اگر آپ نے اس عمل پر دنیا کو مقدم کر دیا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے دلوں کے اندر گویا کہ ایمان اللہ کے رسول کی محبت باقی نہیں ہے اگر ہم نے دنیا کو مقدم کر دیا اولاد کو مقدم کر دیا اور مار و دولت کو مقدم کر دیا اپنی جان کو مقدم کر دیا اللہ کے رسول کا حکم آتا ہے آپ کے حکم کے سامنے سے تسلیم خم کرنے کے بجائے اگر ہم نے اپنی محبتوں کو آگے کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی محبت ہمارے دلوں کے اندر موجود نہیں ہے تو محبت رسول اسلام کے ایک اہم ضابطہ ہے اسلام کی ایک اہم پہچان ہے ایمان کی شرطوں میں سے ایک اہم شرط ہے جب تک کسی بندے مومن کے اندر محبت رسول نہیں ہوگی میرے بھائی وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے محبت رسول کے اندر دو فرقے ہیں جو گمراہی کا شکار ہو گئے ہیں دو بڑے فرقے جو گمراہی کا شکار ہوئے محبت رسول کے نام پر یا اتباع رسول کے نام پر پہلا وہ فرقہ ہے جنہیں پرانے زمانے میں جہمیہ اور متدلہ کہا جاتا تھا جنہوں نے اپنی عقل کو حدیثوں پر مقدم کیا اور اس طریقے سے وہی حدیثوں کو لیا جو حدیثیں ان کی عقل کے مطابق ہوا کرتی تھی ان حدیثوں کو چھوڑ دیا جو حدیثیں ان کی عقل کے اندر نہیں آتی تھی انہیں پہلے جہمیہ اور متدلہ کہا گیا آج کے زمانے میں انہیں عقل پرست کہا جاتا ہے جدت پسند کہا جاتا ہے اور ایسے لوگوں کو اثر پرست کہا جاتا ہے جو زمانے کے لحاظ سے یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام چودہ اس زمانے کے لحاظ سے اسلام لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے یا اسلام کی جو تعلیمات تھیں اس زمانے کے لیے نہیں ہے یا اس طریقے سے وہ حدیثیں جو خبر احاد یا جن کو روایت کرنے والے ایک صحابی ہیں ان حدیثوں کو ہم نہیں لیں گے تو اس طریقے سے ایسے لوگوں کو عقل پرست کہا جاتا ہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تعت نہیں کی جنہوں نے اپنی عقل کو اور اپنی نفس کو اپنا معبود بنا لیا ان کی عقل کے اندر جو بات آئی اسے قبول کیا جو عقل کے اندر بات نہیں آئی اسے قبول نہیں کیا اسے ٹھکرا دیا حدیثوں کو کو انکار کر دیا کہ ہم ان حدیثوں کو نہیں مانتے ہیں ایسے لوگوں کو میرے بھائیوں عقل پرست کہا جاتا ہے ایسے لوگوں کو پرانے زمانے میں جہمیہ اور متضلا کہا گیا تو یہ میرے بھائیوں توائے سنت کے نام پر محبت رسول کے نام پر انہوں نے اللہ کے رسول کی تنقید کی اللہ کے رسول کی توہین کی گویا کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی محبت کو حقیقی معنوں میں نہیں سمجھا گویا کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی حدیثوں کو اپنا اپنے لیے حجت نہیں مانا انہیں حدیثوں اور اقوال کو حجت مانا جو ان کے دل اور ان کے نفس نے قبول کیا اور ان کی عقل نے قبول کیا انہیں کو اپنا انہیں کو حدیثوں کو قبول کیا لہذا میرے بھائیوں یہ سراسر گمراہی کے اوپر ہیں اور اس طریقے سے اسلام کی اکثر جو تعلیمات ہمارے پاس پہنچی ہوئی ہیں اس کے روایت کرنے والے ایک صاحب ہی ملیں گے چاہے ایمانیات کے مسائل ہوں عقائد کے مسائل ہوں اور دیگر مسائل ہوں آپ دیکھیں گے کہ اکثر مسائل جو پہنچے ہم تک احاط کے ذریعے سے پہنچے ہوئے ہیں اس لیے میرے بھائیوں یہ بنیاد بنا کر کے کہ جو ہماری عقل کے اندر آئے گی یا جس کے روایت کرنے والے بہت زیادہ صاحب کرام ہوں گے تبھی جا کر کے ہم حدیثوں کو قبول کریں گے یہ ہمارے نبی کی تنقید ہے ہمارے نبی کی تنقید نہیں بلکہ اللہ رب العامر کی توہین ہے اللہ رب العامر کو معبود ماننے سے یہ انکار کرنا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین ہی نے اپنے نبی کو دنیا کے اندر نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا آپ کو ساری کائنات کے لیے پوری دنیا والوں کے لیے اسوا اور نمونہ بنا کر کے بھیجا آپ کا عمل ہمارے لیے نمونہ ہے آپ ہمارے لیے حجت ہے لہذا یہ بنیاد بنا کر کے ان تمام چیز حدیثوں کو انکار کر دینا یہ میرے بھائی اللہ کے رسول کی توہین ہے جہاں رسول کی توہین ہے وہیں اللہ غلامین کی توہین ہے جہاں رسول کی تباہ ہے وہیں نبی اللہ کی تباہ ہوتی ہے اسی لیے اللہ ہر بلامین نے فرمایا کہ میں ہوتی رسول فقاط اللہ جس نے رسول کے تعداد کی اس نے اللہ غلامین کے تعداد کی جس نے رسول کی نہ فرمانے کی اس نے اللہ غلامین کی نہ کی کی نے نبی کی توہین کی اس نے اللہ غلامین کی توہین کی اور نبی کی توہین کرنے والا اللہ کی توہین کرنے والا ہوتا ہے لہٰذا اللہ کی توہین کرے میرے بھائیوں ایسے انسان کے دل کے اندر ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے اس لیے ایسے لوگ بھی ہیں جو آج حدیثوں کا یہ کہہ کر کے انکار کر دیتے کہ ہماری عقل کے اندر یہ حدیث نہیں آتی ہے لہذا ہم اس کو نہیں مانیں گے یہاں تک کہ ان کے بڑوں میں سے ایک بڑے یہاں تک بات کہہ دی وہ حدیث جو صحیح بخاری کی حدیث ہے اور جس کی دلیل قرآن مجید کے اندر بھی جس کی گواہی موجود ہے جس میں اللہ رب العالمین نے انسانیت کی تخلیق کے مراحل بیان کیے ہیں کہ ایک بچے کی پیدائش کیسے ہوتی ہے پہلے چالیس دنوں تک وہ رتوے کی شکل میں رہتا ہے پھر اس کے بعد خون کے کا لوتھلا بنتا ہے اس کے بعد بوٹی بنتا ہے اس کے بعد اس کے اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے جو صحیح بخاری کے دیش ہے اور قرآن مجید کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے دو آیتوں کے اندر دو صورتوں کے اندر انسان کی تخلیق کو مراحل کو بیان کیا ہے پہلے نطفے کی شکل میں پھر خون کے لوتھلے کی شکل میں پھر گوشت کی بوٹی کی شکل میں پھر اللہ ہر برامین اسے مکمل انسان کی اور بچے کی شکل میں اللہ پیدا کرتا ہے ایک ایسا بھی شخص آیا جس نے یہاں تک کہہ دیا کہ حدیث کے روایت کرنے والے ایک آمد شاہین محدثے ہیں محدث ہیں انہوں نے کہا کہ اگر میرے زمانے میں آمش ہوتے اور یہ حدیث بیان کر دیتے میں ان کی تقسیب کر دیتا میں ان کو جھٹلا دیتا اور اس طریقے سے ایک اور راوی ہیں جن کا نام ہے زید بن احب وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ مجھے مل جاتے اور میں ان سے اس حدیث کو سنتا جس میں اللہ کے سل صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی تخلیق کے مراحل کو بیان کیا ہے تو میں اس کی بات کو نہیں مانتا اور اس نے یہاں تک کہا کہ حدیث کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ہے اگر عبداللہ بن مسعود سے میں کہتے ہوئے اپنے کانوں سے سنتا تو میں اس کی بات کو نہیں لیتا یہاں تک اس نے کہا کہ اگر میں اللہ کے سے بات سنتا ڈائریکٹ تو بھی اللہ کے سر کی بات کا انکار کر دیتا اور میرے بھائیوں افسوس اس آدمی کی گمراہی پر لانت ہوئے آدمی کے اوپر اس نے یہاں تک بات کہہ دی کہ اگر اللہ ہر براہین سے میں نے سنتا تو میں یہ کہہ دیتا کہ اللہ تم نے مجھ سے اس بات کا عہد نہیں لیا ہے تم نے ہم سے ازل میں اس بات کا نہیں لیا تھا کہ میں تیرے نبی کی اطاعت کروں گا تیرے نبی کی باتوں کو مانوں گا اس قدر جساد لوگوں نے کر دی کہ اللہ کے کی حدیثوں کا انکار کر دیا جب وہ حدیث ان کی کی عقل بنیاد پر نہیں آئی حالانکہ میرے یہ بات جیسا کہ میں نے بیان کیا قرآن کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے اور آج کی سائنس بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ بچے کی جو پیدائش ہوتی ہے ان مراحل سے گزرتی ہے اور اس طریقے سے پہلے پانی کی شکل میں رہتا ہے نچرے کی شکل میں اور اس طریقے سے پھر وہ خون کا لوتھلا بنتا ہے پھر گوشت کی بوٹی بنتا ہے آج سائنس نے بات کی تصدیق کر دی ہے لیکن میرے بھائیوں ایسے لوگوں کی عقل پر ماتم کرنے کی ضرورت ہے ان کی عقل کے اندر بات نہیں آئی ان کی عقل کے اندر یہ بات نہیں آئی جبکہ یہ سائنس بھی اس بات کو آج مانتی ہے تو میرے بھائیوں یہ اللہ کے رسول کی تنقید ہے یہ ہمارے نبی کی توہین ہے جنہوں نے اس طریقے سے باتیں کی اللہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی بھی بشر تھے لہذا ہم بھی بشر ہیں چاہے مانے نہ مانے اور اس طریقے سے بہت ساری چیزوں کا میرے بھائیوں انہوں نے جو ہے انکار کر دیا اور یہاں تک کہہ دیا کہ جیسے کھانے پینے کی سنتیں ہیں تجارت کی سنتیں ہیں نکاح اور طلاق ہے اور زندگی کے معاملات ہیں یہ تمام چیزیں یہ جو ہیں اس میں انسان کو اختیار ہے آپ کے زمانے میں ساری چیزیں ہوتی تھی آج کے زمانے میں چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اگر انسان نہیں مانتا ہے تو بھی مسلمان باقی رہتا ہے انسان کو مسلمان کو ان چیزوں کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے پردہ یہ کیا تھی یہ پردہ اربوں کی تہذیب تھی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے لہذا اگر عورت پردہ نہیں کرتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اسلام کے اندر پردے کا حکم نہیں ہے اور یہ اس زمانے کے اربوں کی یہ تہذیب ہوا کرتی تھی کھانے پینے کا طریقہ ان کی تہذیب ہوا کرتی تھی لہذا آج اگر کوئی نئی تہذیب آتی ہے جس میں چاہے بائیں ہاتھ سے کوئی کھائے چاہے جیسے بھی کھائے جیسے بھی زندگی گزارے وہ زندگی گزارنے کا اسٹائل ہر آدمی کے لیے الگ ہوتا ہے لہذا اس زمانے کی باتیں تھیں آج کے زمانے کی باتیں نہیں ہے یہ ہمارے نبی کس سے بڑھ کر توہین کیا ہو سکتی ہے جو ہمارے نبی کی حدیث کو ایک زمانے کے لیے مخصوص کر دے جبکہ اللہ رب العالمین نے آپ پر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا آپ کی رسالت آپ کی نبوت آخری سبو تک کے لیے ہے اور تمام انسانیت کے لیے ہے لہذا اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ عقل کی بنیاد پر جو بات آئی مانیں گے اور ہمارے نبی کی سنت اور آپ کی حدیث اسی زمانے کے لیے تھی آج ہمیں ماننا ضروری نہیں ہے میرے بھائیوں یہ گمراہی کی انتہا ہے انہوں نے اتباع رسول کے نام پر ایک تنقید اللہ کے کی کی اور اس, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے لیکن انسان کے ساتھ ساتھ آپ نبی بھی تھے اللہ رب العمنی کی طرف سے آپ پر وہی آتی تھی اللہ نے آپ کو پیغام دے کر کے بھیجا آپ نے پورے پیغام کو ساری انسانیت تک پہنچایا تو انسان ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی اور رسول بنایا تمام انسانوں کا سردار بنایا سب کا رحمت اللہ عالمی بنا کر کے بھیجا سید ولد آدم بنا کر کے بھیجا اور اس طریقے سے بے شمار خصوصیات آپ کو عطا کی گئی لہذا اگر کوئی ان تمام چیزوں کا انکار کرتا ہے تو میرے بھائیوں وہ اللہ کے سر کی تنقید کرتا ہے نبی کی توہین کرتا ہے اور نبی کی توہین کرنے والا اللہ کی توہین کرتا ہے اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دنیا کے اندر نبی بنا کر کے بھیجا تھا یہ وہ لوگ تھے جنہیں عقل پرست آ جاتا ہے جنہوں نے ہر چیز کو اپنی عقل کا معیار بنا لیا کہ ہماری عقل کے اندر چیز آئے گی ہم مانیں گے اور اگر نہیں آئی تو ہم نہیں مانیں گے حالانکہ حالانکہ ان کی عقلوں کے اندر بھی بہت ساری چیزیں نہیں آتی ہیں لیکن ان کے اپنے ہم خیال نے ان کے اگر اپنے ماننے والوں میں سے کسی نے کہہ دیا اس بات کو مان لیں گے اگرچہ ان کی عقل کے اندر بات نہ آئے لیکن اللہ کے سر کی بات جو اللہ رب العالمین نبی بنا کر کے بھیجا آپ روحی آیا کرتی تھی ان کی بات کو ٹھکرا دیا یہ کہہ کر کے کہ ہماری عقل کے مطابق نہیں ہے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا افرائتا اور آئی تم اللہ ہوا کیا تم نے دیکھا اس آدمی کو جس نے اپنے نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا اپنی عقل کو معبود بنا لیا نفسانی خواہشات کو معبود بنا لیا اور اس طریقے سے وہ نبی کی تباہ نہیں کی انہوں نے اپنی عقل کی تباہ پیروی کی اپنی عقل کو معصوم سمجھا اور ان کی عقل کے اندر جو چیز آئی اسے حرف آخر سمجھ لیا جو چیز نہیں آئی ان تمام چیزوں کو انکار کر دیا میرے بھائی اسلام عقل کو مخاطب کرتا ہے اور انسان اسلام کے اندر جو یہ عقل کے موافق چیزیں ہیں لیکن اگر غیریات ایمانیات اور عقائد سے متعلق ہماری ذہن و دماغ کے اندر کوئی بات نہ آئے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کا انکار کر دیں ایمان بالغیب میں ایمانیات کے اندر عقائد کے اندر اصل تسلیم کرنا ہے اصل ایمان لانا ہے کیونکہ ہماری عقلیں محدود ہیں ہماری عقل کے اندر ساری باتیں نہیں سماتی ہیں کہ انسان ساری باتوں کو اپنی عقل کے اندر احاطہ کر لے عقل کو اللہ نے محدود بنایا ہے اس کا ایک ایک اس کا وقت ہوتا ہے یا اس کا جو ہے ایک حدود ہوتا ہے اسی حدود کے اندر انسان کی عقل کام کر سکتی ہے باقی چیزوں کے اندر انسان کی عقل کام نہیں کرتی ہے لہذا یہ عقل بھی مخلوق ہے اگر کوئی عقل کو اپنا حرف آخر سمجھتا ہے عقل کو معبود بنا لیتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود بنا لیا اور یہ کفر ہے میرے بھائیوں اس طرح کے کرنا کہ ہم انہیں باتوں کو مانیں گے جو رسول کے جو ہماری عقل کے موافق ہوگی جو نہیں ہوگی ہم ان کا انکار کر دیں گے تو یہ میرے بھائیوں ایسے پرانے زمانے میں جہمیا اور متضلا تھے اور آج کے زمانے میں عقل پرست لوگ ہیں جو ہر چیز کو عقل کے مطابق جو ہے عقل کے معیار پر تولتے ہیں اگر عقل پر آ گئی تو مان لیا اور اگر نہیں آئی تو مان لیا یہ ہمارے نبی کی تنقید اور توہین ہے اس سے انسان کو بچنے کی ضرورت ہے دوسرا وہ فرقہ جنہیں محبت رسول کے نام پر جو گمراہی کا شکار ہو گئے وہ ہیں جنہوں اللہ کے رسول کی شان میں غلو کیا اللہ کے مقام اللہ کے رسول کے مقام کو کے اندر جب تک کہ انہوں نے غلو نہیں کیا وہ یہ سمجھے کہ نبی کا حق ادا نہیں ہوگا اس لیے نبی کو لوہیت کے مقام پر فائز کر دیا نبی کو عالم الغیب سمجھا اور یہ سمجھا کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزوں کو اللہ رب العامی نے اپنے نبی کے لیے پیدا کیا لولا کلما خلق الفلاق اگر آپ نہ ہوتے تو آسمانوں کی زمینوں کی اور انسانیت کی تخلیق نہ ہوتی اگر آپ نہ ہوتے تو دنیا کا وجود نہ ہوتا اس طریقے کے اور اس طریقے سے کہ آپ دنیا کی تمام چیزوں کی خبر رکھتے ہیں آپ آپ کے بغیر دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے آپ کے واسطے کے بغیر دنیا کے اندر کوئی خیر نہیں آتا ہے یا اس طریقے سے آپ عالم الغیب ہیں دنیا کی تمام چیزوں کا آپ کو علم ہے اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے آپ کی روح کو پیدا کیا اور آپ کی روح کو اپنی روح اپنے چہرے کی نور سے پیدا کیا لہذا دنیا کے اندر جو بھی چیزیں پیدا گئی کی گئی ہیں اسی نور محمدی کا عکس ہیں اسی نور محمدی سے پیدا کی گئی ہیں اس طرح کا عقیدہ رکھنا میرے بھائیوں یہ اللہ کے سر کی شان میں غلو ہے زیادتی ہے چاہیے اور اس طریقے سے آپ کے مقام کو بلند کر دینا ہے دین اسلام کے اندر سب کے مقام کو مقدین کر دیا گیا ہے اگر اس مقام سے آپ آگے کریں گے پہلے لوگوں نے مقام مقام ہمارے نبی کو ان کے سے نیچے کر دیا انہوں نے توہین کی انہوں نے تنقید کی انہوں نے اس کے برعکس اس کے اپوزٹ میں یہ سمجھا کہ جب تک رسول کا مقام نہ کیا جائے جب تک ان کو ان کے مقام سے آگے نہیں کریں گے ہم نے گویا کہ پہ نبی کا حق ادا نہیں کیا اس لیے غلو کا شکار ہو گئے اور میرے بھائیوں یہ غلو اہل کتاب کی روش ہے یہ و نصارہ کی روش ہے اس لیے یہودی حت عدیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا کرتے تھے نصرانی حت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا کرتے تھے اللہ ربان فیا قالت یہود عدیر اللہ وقالت النصار المسیح ابن اللہ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں نصار نے کہا کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں ظاہر کا قول ہم افواہم قول الدین کفرو اللہ فرماتا ہے کہ ان کا اپنا قول ہے اور اس سے پہلے جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے مطابق ان کا قول ہے اس لیے میرے بھائیوں اللہ کے رسول کی شان میں غلو کرنا آپ کے مقام کو لوہیت کے مقام پر کھڑا کر دینا یہاں تک کہ کسی بدعقیدہ شخص یہاں تک کہہ دیا کہ وہی جو عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر کے یہ شرک کی انتہا ہے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کو یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ شرک کی بات کہی گئی ہے کہ پہلے اللہ کے سل کی ذات عرش پر مستوی تھی اور اسی کو دنیا کے اندر نبی بن کر کے آگے ہیں مصطفیٰ بن کر کے آگے ہیں یہ شرک کی انتہا ہے میرے بھائیوں تو انہوں نے اللہ کے سل کی شان میں غلو کیا اللہ کے سل کی شان کو آگے بڑھا دیا جبکہ دنیا کی ہلاکتوں اور تباہی اور بربادی کا ذریعہ اگر کوئی ہے تو دین کے اندر غلو ہی رہا ہے اس لیے مانوی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین کے اندر غلو کرنے سے منع کیا آپ نے فرمایا یا کمر فی دین فرنما کا نہ قبل کمر فی دین اے لوگوں دین کے اندر غلو سے بچنا تم سے پہلے جو لوگ ہلاک و برباد کیے گئے دین کے اندر غلو کی بنا پر و برباد کیے گئے لہذا میرے بھائیوں آپ کی شخصیت میں غلو کرنا آپ کی ذات میں غلو کرنا یہ کیا ہے یہ غلو کرنا حرام ہے یہ یہ شرک ہے ناجائز ہے اور اس طریقے سے یہ گمراہی ہے اگر کوئی آپ کی شان میں غلو کرتا ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تترونی کما کماسارا سب صبر مریم الد نما عبد اللہ رسول صحیح بخاری کے دیس ہے کہ تم لوگ میری شان میں حد سے آگے تجاوز نہ کرنا جس طریقے سے نسارا نے تجاوز کر دیا نصارہ غلو کا شکار ہو گئے میں اللہ کا بندہ ہوں اس کا نبی و رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اس کا نبی و رسول کہو آپ اللہ کے نبی ہیں بندے بھی اللہ کے ہیں اللہ کے غلام بھی ہیں انسانوں میں سے ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور اس طریقے سے اللہ کے غلام اللہ کے بندے ہیں لہذا اللہ رب العالمین نے آپ کو دنیا کے اندر نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا تھا اور اس طریقے سے آپ کے اندر اللہ رب العالمین کی کوئی صفات جو اللہ کے اختیارات میں ہیں یہ چیزیں آپ کو حاصل نہیں تھی اسی لیے ہمارے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا پورے گھر والوں سے فرمایا تمام لوگوں سے فرمایا کہ دنیا کی جو چیزیں میرے اختیار میں ہیں اگر تم مانگو تو میں اگر دے سکتا ہوں دنیا کے اندر دینے کے لیے تیار ہوں لیکن تمہیں تمہارے آخرت کے اندر کچھ کام نہیں آ سکوں گا ہمارے آخرت کے اندر کام نہیں آ سکوں گا ہمارے نبی کی زندگی کا مطالعہ کیجیے آپ کی سیرت کا مطالعہ کیجیے آپ کے اوپر تکلیفیں بھی آتی تھی آپ پر اذیتیں اور پریشانیاں بھی آتی تھیں آپ نے تکلیفوں کی بھی برداشت کیا آپ بیمار بھی ہوتے تھے اور اس طریقے سے تمام چیزیں جو انسان کو لائق ہوتی ہیں وہ آپ کو بھی لائق ہوا کرتی تھی اس لیے اگر آپ رب کی مقام پر ہوتے یا اس طریقے سے آپ کے اندر رب کی جو اختیارات ہیں وہ آپ کے اندر ہوتی تو ساری چیزیں آپ کو کبھی لائق نہیں ہوتی اس لیے ہمارے نبی کی شان میں گلو کرنا میرے بھائیوں یہ شریعت کے حرام ہے اللہ تعالیٰ کے شاد یا اہل کتاب لا تغلو فی دین اہل کتاب اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو ولا تقول اللہ الحق اور اللہ رب العامین پر حق کے علاوہ کوئی بات نہ کرو ان نمل مسیح عیسب المریب مریم حضرت مسیح عیسائی ابن مریم ہیں اللہ کے رسول رسول اللہ و کلمت ہوں اللہ کے رسول ہیں اللہ کے کلمہ ہیں کیونکہ لفظ کن سے پیدا کیے گئے ہیں اور بغیر باپ کے اللہ ان کو پیدا کیا اس لیے ان کو جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ لفظ اللہ کا کلمہ ہے وہ روح من ہوں اور اللہ کی طرف سے وہ روح ہیں اس لیے بغیر باپ کے اللہ ان کو پیدا کیا اس لیے میرے بھائیوں ان کے بارے میں غلو کا شکار نہ کرو شکار نہ بنو اگر تم غلو کرو گے تو راستے سے بھٹک جاؤ گے اس لیے یہ جو عقیدے رکھے جاتے اللہ کے سر کے تعلق سے محبت رسول کے نام پر جذبات کے نام پر عقیدت کے نام پر کہ آپ کی شان کے اندر مبالغہ آ رہی کرنا آپ کے مقام اونچا کر دینا میرے بھائیوں یہ گمراہی کا بہت بڑا سبب ہے اور آج دنیا کے اندر جو بدعات و خرافات ہیں اور اس طریقے سے جو بدعقیدگیاں ہیں اس کی بنیاد یہی ہے کہ لوگوں نے اللہ کے سر کی شان میں غلو کیا اس لیے آج دیکھیے ربی الاول کا مہینہ آتا ہے آپ کے نام پر لوگ جشن مناتے ہیں یہاں تک لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ جب فاتحہ پڑھا جاتا ہے میلاد ہوتی ہے اللہ کے رسول پر نفس نفی شریک ہوتے ہیں اس لیے جو فاتحہ لوگ کرتے ہیں وہ سارے لوگ اللہ کے رسول کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی سواری آ گئی ہے آپ تصویر لا چکے ہیں اس لیے سب لوگ استقبال کے اندر یہ کھڑے ہو جاتے ہیں لہذا میرے بھائیوں یہ سراسر کفر کی بات ہے کوئی دنیا میں افاد کے بعد دنیا میں کوئی واپس نہیں آتا ہے اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ انسان کی روح یا تو جنت کے اندر علین کے اندر رہتی ہے یا تو سجین کے اندر رہتی ہے یا تو جنت کے بالا خانوں کے اندر رہتی ہے لیکن کسی کی روح مرنے کے بعد دنیا کے اندر واپس نہیں آتی ہے چاہے نبی ہوں چاہے رسول ہوں چاہے عام انسان ہوں کسی کی روح دنیا کے اندر مرنے کے بعد واپس نہیں آتی ہے اللہ کا صاف فرمان ہے امی و راہم بردن غلائی میں ان کے دوبارہ زندہ اٹھائے جانے تک ایک آڑ ہے ایک دیوار ہے جب تک وہ دیوار توڑ نہیں دے جائے گی اس وقت تک کسی کرو اس کے جسم کے اندر نہیں آئے گی یا دنیا کے اندر کسی کرو واپس نہیں آ سکتی اور وہ بردا کیا ہے کہ شرافی علیہ صاحب السلام جب دوبارہ سور پھونکیں گے تو سب کے جسم کے اندر جو اللہ کے سر کے دیس ہے کہ انسان مر جاتا ہے اس کے جسم کی ساری چیزیں گل جاتی ہیں لیکن اس کی کمر کے اندر ایک ہڈی ہوتی ہے جو نئی سڑتی گلتی ہے اور اسی ہڈی کے اندر قیامت کے دن اسراف جو ہے اللہ ابراہین روحوں کو ڈالے گا اور سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اور جہاں بھی جس حالت کے اندر ہوں گے سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اس لیے جب تک دوبارہ سور نہیں پھونکا جائے گا ایک بردک دیوار ہے اس وقت تک تو دنیا کے اندر کسی کی روح واپس نہیں آ سکتی ہے یہ تو یہود یہ تو ہندوؤں کا غیر مسلموں کا کافروں مشرقوں کا عقیدہ ہے کہ لوگوں کی روحیں دنیا کے اندر واپس آتی ہیں اور اگر انسان اچھا کرتوت کیا دنیا کے اندر ایک اچھے انسان کی شکل میں دنیا کے اندر اس کی روح دوبارہ جنم لیتی ہے اور اگر وہ برا انسان تھا تو جانور اور اس طریقے سانپ اور بچھو کی شکل میں اس کی روح دوبارہ دنیا کے اندر آتی ہے یہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے یہ ہندوؤں کا عقیدہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے جنہیں ان کی زبان میں آواگمن کہا جاتا ہے اور عربی زبان کے اندر اسے تناسخ اروا کہا جاتا ہے لہذا کسی کی روح دنیا کے اندر دوبارہ واپس نہیں آتی ہے اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دنیا کے اندر واپس آتے ہیں اور ہمارے کھانے پینے کی چیزوں میں حاضر ہوتے میرے بھائیوں جہاں آپ کی شان میں گلو ہے وہیں آپ کی شان میں تنقید بھی ہے آج تک کسی نے ایسا نہیں کہا ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے سور کھانے کے اندر لوگوں لوگوں کے ہاں اللہ کے تشریف لاتے کہ اللہ کے سور صرف کھانے کے لیے پیدا کیے گئے تھے پینے کے لیے پیدا کیے گئے تھے جہاں فاتحہ ہوتا ہے وہی اللہ کے سور آتے ہیں باقی اور کسی جگہوں پر باقی اور کسی چیزوں کے اندر اللہ کے سر کی روح واپس نہیں آتی ہے یہ ہمارے نبی کی شان میں جہاں گلو ہے وہی ہمارے نبی کی شان میں یہ تنقید بھی ہے یہ توہین بھی ہے میرے بھائیوں لہذا محبت رسول کے نام پر دو فرقے گمراہ ہو گئے ایک تو وہ جنہوں نے اپنی عقل کو بنیاد بنایا اور حدیثوں کا انکار کر دیا اور ایک وہ جنہوں نے شان میں گلو کیا اور یہ سمجھا کہ اگر آپ کے مقام کو بلند نہیں کیا جائے گا تو گویا کہ ہم نے آپ کا حق ادا نہیں کیا اسے نبی کی شان میں ایسے اشعار کہا جاتے ہیں جو شرک پر مبنی ہوتی ہیں قوالیاں ہوتی ہیں نوز بلّہ مدالک اور اس طریقے سے ناتیہ اشعار لکھے جاتے ہیں جو آپ کی شان میں گلو پر مبنی ہوا کرتے ہیں اس لیے میرے بھائیوں یہ تمام چیزیں شریعت کے اندر حرام اور منع ہیں اللہ رب العالمین نے ایک ایک ہمیں پیغام دیا ہے ایک ہمیں اصول دیا ہے ایک ضابطہ دیا ہے قل ان کو تم تو حب اللہ تبیو نہیں یہ حبیب اللہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے میری اتباہ کرو میری پیروی کرو اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنا لے گا اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ کا رحیم ہے نبی سے محبت کا جو سب سے بڑا ضابطہ ہے جو سب سے بڑی علامت ہے جو سب سے بڑی پہچان ہے وہ نبی کی سنتوں کی تباہ ہے آپ کی پیروی کرنا ہے آپ کے نقش قدم پر چلنا ہے غلو سے اور اس طریقے سے آپ کی تنقید سے اور وہ تمام چیزیں جو آپ کی شان میں تنقید کرنے والی ہیں یا آپ کی شان کو ان کے مقام سے بلند کر دینے والی ہیں ان تمام چیزوں سے بچتے ہوئے بیچ کا جو راستہ میرے بھائی وہی صحیح وہی دین ہے اور اسی کو اتباع کرنے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے اس طریقے سے لہذا اللہ کے سر کی شان میں غلو کرنے سے یا کسی کی بھی شان میں غلو کرنے سے انسان کو بچنا چاہیے دین اسلام کے اندر سب کے حقوق متعین بھائیوں کے حقوق ہیں ماں باپ کے حقوق ہیں بیویوں کے حقوق ہیں شوہروں کے حقوق ہیں پڑوسیوں کے حقوق ہیں سب کے حقوق متعین ہیں ان تمام حقوق کو آپ ادا کیجیے آپ پکے اور سچے مسلمان ہیں آتے کلّی حق حقا جس کا جو حق ہے اسے اس کا حق دو یہی آپ سے مطلوب ہے حق جس کا اللہ رب اللہ نے جو دیا وہی دیا جائے اس حق کو اگر آپ اونچا کر دیں گے تو میرے بھائی یہی گلو بن جاتا ہے اگر بھائی کے مقام آپ نے بھائی کو باپ کے درجے میں رکھ دیا آپ نے بھائی کی شان میں غلو کیا اور باپ کے مقام میں آپ نے توہین کی اس طریقے سے اگر آپ نے اپنی بیوی کو ماں کا درجہ دے دیا آپ نے اپنی بیوی کی شان میں غلو کیا اور ماں کی شان میں آپ نے تنقید کی اس لیے سب کی شریعت کے اندر سب کے حقوق متعین ہیں سب کے ضابطے متعین ہیں انہیں حقوق کا خیال رکھنا یہ اصل اسلام کی پہچان ہے یہ اسلام کی اتباع سنت ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتی ہے لہذا یہ غلو سے انسان کو بچنا ہے تنقید سے بھی بچنا ہے یہودی گمراہ ہوئے کیونکہ انہوں نے حتیث علیہ السلام کے بارے میں تنقید کی توہین کیا اور سارا گمراہ اس لیے ہوئے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گلو کیا لہذا گلو اور گمراہی کے درمیان کو جو راستہ ہے وہ اعتدال کی راہ ہے اسی راستے سے میرے بھائیوں اسلام کی راہ نکلتی ہے اور اسی کو ہمیں اسی پر ہمیں عمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے اللہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے اندر فرمایا کرتے تھے فعین خیل حدیے حدیے فعین خیر حدیے حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس لیے آپ کی باتوں کی تصدیق کیجیے آپ نے جن باتوں سے منع کیا ہے ان تمام چیزوں سے استعمال ان تمام چیزوں سے آپ پرہیز کر کیجیے ان تمام چیزوں سے آپ دوری دوری اختیار کیجیے اور اس طریقے کی بدعت اور خرافات اور اس طریقے کے سنیری چیزوں کو دین کے اندر بچہ پیدا کرنے سے آپ بچیے کیونکہ یہ نبی سے محبت کی پہچان نہیں ہے ہمارے نبی نے صاف فرمایا من عمل نئی سال امرنا امرونہ فاوردن جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت سرکر کے وہ مردود ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا صاحب کرام نے مثال پیش کی ہے اتباع سنت کی اس صاحب کرام ہمارے لیے نم و نقشے قدم کی حیثیت رکھتے ہیں ہمارے نمونہ کی حیثیت رکھتے ہیں ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیے کیجیے کس طریقے سے انہوں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت کی ہے لہٰذا اتباع سنت ترقیز کا نام نہیں ہے اتباع سنت غلو کا نام نہیں ہے اتباع سنت اس ضابطے کا نام ہے کہ انسان ان تمام چیزوں سے بچتے ہوئے اللہ کے سور سب سے زیادہ محبت کرے اور آپ کی بات آ جائے دنیا کی تمام باتوں کو پیچھے کر دے دنیا کی تمام محبتوں پر اللہ کے سر کی محبت کو غالب کر دے اور اس طریقے سے آپ کی باتوں کو منوان تسلیم کر لے چاہے وہ بات اس کی عقل کے اندر آئے یا نہ آئے ان تمام چیزوں کی عقل میں آنے کی آپ کے لیے ضرورت نہیں ہے تو میرے بھائیوں یہ سچا مناج ہے یہ صحیح مناج ہے صلی اللہ کا جس پر چڑھ کر کے انسان دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اسے کامیابی مل سکتی ہے اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عائد فرمائے اللہ ابراہم ترتیش اور توہین سے بچائے اللہ العالمین غلو کرنے سے بچائے اور اس طریقے سے اللہ العالمین جب تک دنیا میں ہمیں زندہ رکھے توحید پر قائم رکھے دین پر قائم رکھے اور وفات کے بعد اللہ العالمین ہمیں قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس کے اندر اللہ العالمین ہم سب کو جگہ نصیف فرمامین بارک اللہ علیہ القم فرقان عدیم ونفان ویاکم حکم ان تعالیٰ جواز